بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ تعالیٰ کا نال جڑو بے با مہربان مچھرے مالو ہے حامیم وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تھارا در تے ان پیغمبران در جڑا تھارا سے پہنا ہویا ہے اللہ تعالی وہی کرے جڑو غالب تے حکمت تعالی ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وهو العلي العظيم اس سے وہ ہے جو کچھ اسمانوں میں تو جو کچھ زمین میں ہے اور وہی اچھی شان آلو عظمت آلو ہے تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم یا گل دور نہیں جو اسمان اپنے اوپروں پھٹ پوئیں تو فرشتہ اپنا رب کی صفتہ نال اس کی تسبیح کریں تو زمین اعلیٰ وقت تو زمین اعلیٰ واسطہ بخشش کی دعا مانگیں سنو اللہ تعالیٰ ہی بخشن آلو رحم کرنا لو ہے والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل تو جنہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کارساز بنایا ہوا ہیں وہ سارا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان نور ذمہ وار نہیں ہیں وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير اس طرح انہوں نے در یو عربی قرآن وحی تانجے تم مکہ آلانا تو اس کے آسے پاسے رہن آلانا خبردار کریں تو تم کٹھا پیارا تے ڈرامے جس میں کوئی شک نہیں جب ایک جماعت جنت گی تو ایک جماعت دو زخمہ بے گی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِجٍّ وَلَا نَصِيرٍ تو جے اللہ تعالیٰ چاہتو تو وہ سارا لوکانا ایک دین آرو بنا شوڑتو ور وہ اپنی رحمت ماں جسنا چاہے اس میں داخل کرے ظالمہ وہ نہ کوئی دوست ہے تو نہ کوئی مددگار من فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير کیوں انہوں نے اللہ تعالیٰ تو سوا اور کارساز مقرر کیا وائیں کارساز تے اللہ تعالیٰ ہی ہے تو وہی مردانہ زندہ کرے وہ تو وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنا لو ہے وما اخترفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب تو جس چیز میں تم اختلاف کریں اس کو فیصلو اللہ تعالیٰ کو لائی ہے وہی اللہ میرا رب ہے میں اس سے بھروسہ کیا وہ ہے تو ہوں اس سے در متوجہ ہوں فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وہی آسمانوں کو زمین کو پیدا کرنا لو ہے اس نے تھارا بھی چوئی تھارا جوڑا بنایا تو چوکھا میں جوڑا بنایا وہ اس میں تھاری نسل کھنڈا تو رہے اس جیسی کوئی چیز نہیں تو وہ خوب سننا لو دیکھنا لو ہے لہو میں السماوات دوسرے میں الرزق لمن میں يقدر إنه بكل شيء آسمان تو زمین کی کنجیں اس سے کو لائیں وہ جس واسطے چاہے روزی کھلی کر دیا تو جس واسطے چاہے تنگ کر دیا بے شک وہ ہر چیز نہ جان نہ لو شرع لکم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب اللہ تعالیٰ نے تھرا واسطہ وہی دین مقرر کیا ہوا ہے جس کو حکم اس نے نو علیہ السلام نہ دیتو تھو تو جس کو حکم انہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تونا وہی کے ذریعے دیتو ہے جس کو حکم آنے ابراہیم علیہ السلام تو علیہ السلام اور عیسا علیہ السلام نہ تو دین نہ قائم رکھیو اس میں تفرقہ نہ کریو واسطے وغل بڑی پاری ہے جس در اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انہوں نے بلاوے اللہ تعالی جس نے چاہے اپنا قرب واسطے منتخب فرما لے تو جڑو دل نال اس در متوجہ ہوئے اس سے نہ اس کی ہدایت دے وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مُسَمَّا لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍ مِنْهُ مُرِيبٍ اور انہوں نے تفرق نہیں کیو اور اس کے بعد جی ان کو علم آپ جی تو بس اپنی ضد کی وجہ سے تو جی کدے تارا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 اللہ تعالیٰ نے جڑی بھی کتاب نازل کی ہے ہوں اس پر ایمان لے آئے منا حکم دتو گی ہوئے ہوں تھارے بشکار انصاف کروں اللہ مارو بھی رب ہے تو تھارو بھی رب ہے مارا واسطے مارا عملیں تے تھارا واسطے تھارا عملیں مارا تے تھارے بشکار کوئی کول چگڑو تے ہے نہیں اللہ ہم ساروں نہ کٹھا کرے گو تے اوڑ اس سے کولے مڑ گئے جانو ہے استجيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد تو وہ لوگ جڑا اللہ تعالیٰ کا بارہ ماں چگڑو کریں اس تو بعد کہ وہ من لیو گئے ہوئے انہوں کی دلیل انہوں کا رب کے نزدیک بالکل بودی ہے تو انہوں پر غضب ہے تو انہوں واسطے سخت عذاب ہے الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب اللہ وہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی فرمائی تا انصاف کی ترکھڑی بھی تا تونہ کے پتو خورہ قیامت نیڑے یا لگی بھی يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد اس وقت کالا لوگ اگاوائیں جڑا اس نے منتا نہیں تو جڑا اس پر یقین رکھیں وے ڈر رہے آئیں تو وے جانیں جواب برحق ہے سنو جڑا لوگ قیامت کا بارہ ماں کل چگڑ رہے آئیں وے یقینا دور کی میں جا اللہ لطیف بعباده یرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللہ اپنا بندہ ور مجھ مہربان ہے وہ جس نے چاہے روزی دے دیں تو وہ بڑی طاقت آلو غلب آلو ہیں من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب جڑو آخرت کی فصل چاہے گو ہم اس کی فصل ماں اور بادو کر دیاں گا تو جسنا دنیا کی فصل کی تانگ بے گی ہم اسنا اس سے بچوں کچھ دے دیاں گا تو اس آدمی کو آخرت ماں کچھ بھی سونی ہے أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم کیوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایسا شریک بنا لیا ہے جنہوں نے ان واسطے وہ دین مقرر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 کو موجود رہے گی یہی بڑو فضل ہے ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور یہی وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ اپنا بندہ نے خوشخبری دیا جڑا ایمان لے آیا تو جن نے چنگا عمل کیا تم فرما دیو جے ہوں اس تھارا وارا کچھ مزوری نہیں منگتو ور رشتہ داری ماں محبت تے لوڑیے تو جڑو کہے نیکی کرے گو ہم اس وقت اس ماں اور نیکی کو بادو کر دیاں گا بے شک اللہ تعالیٰ بہت آلو قدرت آلو ہے بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشن آلو قدر کرن آلو ہے أم يقولون افترى على على الله الله الله كذبا فإن قلبك ويمحو الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور کیوں کے نے پلہ تے بنا گئے اللہ تعالی پر کور لایا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے کدے اللہ تعالی چاہتو تا وہ تھارا دلور مور لا تو اللہ باطل نہ ملیا میٹ کر دے تو حق نہ اپنا کلام نال حق کر دسے بلا شبہ وہ دلگاں پیتا نامی خوب جانے وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون تب وہی ہے جڑو اپنا بندہ کی توبہ قبول فرماوے تب وہی گناہ معاف فرماوے اور تم جو کچھ بھی کریں وہ سب جانیں ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد تو وہ ان لوگوں کی دعا قبول فرماوے جڑا ایمان لیا تو جنہوں نے نیک عمل کیا سگوں وہ انہوں نے اپنا فضل نال اور عطا فرماوے تے کافروں واسطے ڈاڈو عذاب ہے وَلَوْ بَسَقَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ بنی جے رو اللہ علیہ اپنا بندہ واسطے روزی کھلی کر دیتو تاوی زمین ماں اتی چک لیتا وربو جو چاوے سو اندازہ نال نازل فرماوے بے شک وہ اپنا بندہ کی خبر رکھنا لو خوب دیکھنا لو ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَقُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ تو وہی ہے جڑو جڑوں لوگ امید ہو جان کے بعد بدل براوے تو اپنی رحمت کھنڈا چھوڑیں تو وہی کارساز اور صفت وہ مالک ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير تو اس کی قدرت کی نشانیاں بچوں اسمانا وہ تو زمین کو پیدا کرنو ہے تو وہ جانور بھی جڑا اس نے انما کھنڈا چھوڑا ہے وہ جانور بھی جڑا اس نے انما کھنڈا چھوڑا ہے تو وہ جس جسے چاہے انہوں نے کٹھا کرنے کی قدرت رکھے وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ تو تھارا ور جیڑی بھی کائے مصیبت آوے وہ تھارا ہی اتھاں کھٹی ور آوے اور مجھ سارا گناہ آنت ہے وہ معافی کر دیں وما وما أنتم بمعجزين في الأرض لكم من دون الله من ولي ولا نصير تم زمین ماں اس کا قابو تے بار نہیں ہو سکتا تے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ماں تھارو نہ کوئی حمایت کرنا لو تے نہ کوئی مدد کرنا لو ہے ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام تو اس کی قدرت کی نشانیاں بچوں سمندر میں چلن آلا پہاڑا آروں سمندری جہازیں إن يشأ يسكن الريح فيغللن وواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور جے کدے وہ چاہیں تاں وہ آوان روک لیں پھر وہ سمندر بری کھلا پگیا رہے ہیں بے شک اس ماں ہر ایک صبر تے شکر کرنا واسطے بڑی نشانی ہے او یوبقہن بما کسبو ویعفو عن کثیب یا وہ انہنا انہوں کا کرتوتاں پر خلاف کر چھوڑے اور مجھ ساری خطا تھا وہ معافی کر دیں وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِن مَحِيصِ تتاں جے انہا لوکنا پتو لگ جائے جڑا ماری آیتاں گا بارہ ماں چگڑو کرے جے انہا واسطہ نسلنگی تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے کولے ہیں وہ مجھ بہتر تو باقی رہن آلو ہے وہ ان لوگوں واسطہ ہے جڑا ایمان لے آیا تو جڑا اپنا رب وری پروسو کرے وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ تو جڑا بڑا بڑا گناہ اور بے حیائی کی گلنا تے بچیں تے جس کڑی انہوں نے لہر چڑھیں اس ویلے بھی معاف کر دیں والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون تے جڑا اپنا رب کو حکم مننے تے نماز قائم کریں تو انہوں وہ ہر ایک کم آپسی مشورہ نال وے تو وہ مارا دیتا ہوا رزق بچوں خرچ کریں والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون تو جس ویلے انہوں پر ظلم وے وہ بدلو لیں وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين تب بدی کو بدلو اس سے جسی بدی ہیں پھر جڑو معاف کر دیں اور معاملو ٹھیک کر دیں اس کو عجل تے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں بے شک وہ ظالمانہ پسند نہیں کرتو وَلَمَنِ كفر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل تجڑو اپنے اوپر ظلم ہونے بعد بدلو لے لیا پھر اس لوکاں پر کوئی الزام نہیں إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم الزام تے انہی لوکاں ور ہیں جڑا لوکاں ور ظلم کریں تے زمین وچ انک اتی چالیں یہی لوگ ہیں جن واسطے دکھ دینے والا عذاب ہے ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور تجڑو صبر کر لے اور او جانی کر شوڑے تا واقعی یو ہمت کا کمہ بچوں ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل تو جسنو اللہ تعالیٰ گمراہ کر چھوڑے پھر اس کے بعد اس واسطے کوئی کم بنانا والا دوست نہیں تو جس ویلے ظالم لوگ عذاب نہ تک لیں گا پھر تم انہوں نے دیکھیں گا جی وہ کہہ رہا بھی گا جے کوئی جے کیوں دنیا میں واپس جان کی کا سبیل ہے وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين خوشی خوشی تو تم انہوں نے دیکھیں گا وہ دوزخ سامنے آنے جے گا زلالت ناگ آجزی کرتا میں گا کنکھیاں نال چھپی چھپی نظریں تکتا ویں گا تو ایمان آلا کہیں گا یقیناً اصلی نقصان آلا وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے تہڑے اپنو آپ تو اپنا کار آلا نقصان مسا چھوڑیا یاد رکھو ظالم صدا رہن آلا عذاب مرے گا وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يضلل الله فما له من سبيل تو انہاں وہ کوئی حمایتی نہیں ہو سے جڑا اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ماں انہاں کی مدد کر سکیں تو جسنا اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیا ہے اس واسطے کوئی بھی رستو نہیں استجیبوا لربکم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير تم اپنا پالن آرگ و حکم من لیو اس تو پہلا جی اللہ کی طرفوں وہ دن آ جائیں جڑو کسی رٹ ٹال نہیں سکسیں اس جڑے نہ تھرا واسطے کی کچھ جگہ بے گی तो تم نمک کر سکیں گا فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ جے مُن موڑ لیں تائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے تم انہور راکھی کرنا لا بنا گئے نہیں چلایا تھارے مت ہیں تو بس سنے پچا دینوں ہیں تو جس ویلے ہم آدمی نے رحمت کو مزو چکھاواں وہ اس پر پھنڈ جائے تو جے کدے اس کا اپنا کرتوتاں کی وجہ دے اس پر کئی مصیبت آ جائے پھر وہ انسان یقیناً بڑھو ہی ناشکر ہو جائے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ويهب لمن يشاء الذكور اللہ تعالیٰ ہی گئی ہے اسمانہ کی تو زمین کی بادشاہی وہ جو چاوے اس نے پیدا کر دیا جس نے چاوے کڑی دیا تو جس نے چاوے گدرہ دے دیا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير يا بو گدرا کڑی دوئے دے دے تو جس نے چاہے اتر رکھیں بلا شبہ وہ خوب جان نالو قدرت آلو ہے وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء تو کسی انسان واسطے یہ ممکن نہیں جی اللہ تعالیٰ اس نال کلام فرماوے ور وہی وری ذریعے یا پڑتا کے پیچھے تھے یا وہ کسی فرشتہ نہ بھیج دے پھر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نال جو کچھ چاہے وہی کر دے بے شک وہ بڑی اچھی شان آلو حکمت آلو ہے وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اسے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھارا در اپنا حکم نال قرآن پیج دیتو ہے اس سے پہلا تم نہ تے کتاب نہ جانے تھا تے نہ ایمان نہ ور انہیں ہی یو نور بنایو ہم اپنا بندہ بچوں جس نہ چون اس کے ذریعے ہدایت دے دیاں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تم سدھا رستہ داری رینمائی فرما رہے آئیں صراط اللہ الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور یعنی اللہ تعالیٰ کا رستہ در جڑو اسمانہ تے زمین کی ہر ایک چیز وہ مالک ہے سنو سارا کم اللہ تعالی داری موڑیا جی صدق اللہ العظیم